حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا اما بعد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مشرق کی صحبت اختیار کرے اور اس کے ساتھ رہائش رکھے تو وہ بھی اسی کی طرح ہے سننے ابودا وت حدیث نمبر دو ہزار سات سو ستاسی